اللہ کرے آج قوم واپس سمجھ جائے ہمیں بہت تانے دیے کہ تم نے بچوں کو شلواریں اونچی کروا دی تخنوں سے داڑیاں رکھوا کے بیکار کر دیا ہم نے کہا تم تو کہتے تھے کہ مولوی چپڑاتی نہیں لگ سکتا افغانستان میں جا کے دیکھو مولوی امیر المومنین بنا ہوا ہے الحمدللہ وہاں کے کسی وزیر کو دیکھو وہ بھی ملا وزیر دفاع ملا وزیر خارجہ ملا وزیر داخلہ ملا ایس پی ملا ڈی سی ملا آئی جی ملا ڈی آئی جی ملا استخبارات والے ملا ایجنسی والے ملا سارے مولوی نظر آتے ہیں تو جس نسل کو ختم کرنا چاہتے تھے تم نے کہا اس مولوی کو تنخواہ نہیں دیں گے حکومت کی طرف سے یہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا بھیک مانگے گا قدموں میں گرے گا نوکری کے دروازے بند کر دو سرکاری نوکری میں مولوی عالم نہیں آ سکتا یہ خود چھوڑ دے گا مسجد چھوڑ دے گا مدرسہ چھوڑ دے گا اسے پیٹ کے لالے پڑیں گے تو یہ داڑھی بھی منڈا ڈالے گا یہ پگڑی بھی اتار ڈالے گا لیکن میرے رب کی شام دیکھو مولوی نے مسجد نہیں چھوڑی چھوڑی مدرسہ نہیں چھوڑا جہاد نہیں چھوڑا داڑھی نہیں چھوڑی پگڑی نہیں چھوڑی رب کا قرآن نہیں چھوڑا رب نے اسے امیر المومنین بھی بنا دیا تم کہتے تھے مولوی منتیں کرے گا ہم نے دیکھا تم سارے منتیں کر رہے تھے کہ مولوی بت نہ گرا مولوی کہتا تھا رب کا حکم ہے میں گرا کے پڑوں گا